ستی اللہ رسول الکریم یہ اصلاح نفس میں مقاصد اور ذرائع اور نتائج اور ضوابط پر بات ہوئی ہے نا مقاصد اور ذرائع اور نتائج اور ضوابط ہیں تو ہمیشہ کے لیے کسی بات میں مقصد نہ سمجھنے پر آدمی کو بہت نقصان ہوتا ہے مقصد نہ سمجھ آیا ہوا ہو تو وقت بہت لگتا ہے کوشش بہت لگتی ہے اور نتیجہ کم اچھا حاصل ہوتا ہے اور اصلی چیز جو اصل کرنے کی ہوتی ہے بجائے اس کے کوئی زائد چیز جس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کے پیچھے آدمی پڑا ہوا ہو تو غریب آدمی کا وقت ضائع ہو جاتا ہے ہاں جی؟ ہمارے ایک دوست ہوتے تھے اس کے کواٹ کے وہ میرا خیال ہے کوئی پانچ چھ آدمی سے بیٹھ ہوئے تھے تو وہ میرے پاس آتے کہتے کہ بس ہو ماں ماں کے تلما تلما خطرہ بند بزرگ تبدیلی چار مہینے لگائے ہوئے اور سات مہینے لگائے ہوئے طرف جا کر بیٹھ ہوئے تھے میں بیٹھ ہوئے کہتے وہاں سے بند ہوا پھر دوسری جگہ گیا تو کچھ دنوں کے پاس آئے میرے پاس آئے کہ آپ سے بیٹھ کرنا چاہتا ہوں تو ہمارا تو تجربہ تھا بزرگوں نے بتایا ہوا تھا کہ ہرجائی آدمی سے اپنے آپ کو بچایا کرو ہاں جی، ہرجائی سے اپنے آپ کو بچایا کرو کیونکہ میں جمنا کسی جگہ نہیں ہوتا ٹکنا کسی جگہ نہیں ہوتا اور کسی چیز کو ایک جگہ حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے ہاں جی۔ خیر میں نے ان سے آخر میں نے سوچا کہ ان کو بتانا چاہیے کہ مقصد پر واضح ہو جائے تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے کیا بات اثر کرنی ہے مقصد کیا بات اثر کرنا ہے اور کس ذریعے سے حاصل کرنا ہے اور کیا فالتو چیزیں جسے حاصل کرنا آپ مقصد سمجھتا ہے اس کے ساتھ پریشان ہیں تو عام طور پر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ذکر کرتے ہوئے دل ہلا ہی نہیں ہے اچھلا ہی نہیں تو زیادہ اثر ادھر نہیں ہے ہاں؟ ذکر کرتے رونا دھونا ہی نہیں ہوا کوئی دلند گرم نہیں ہوا رونا ہی نہیں آتا کوئی کاصل حاصل نہیں ہوا یعنی تو یہ اصل میں زوائد کو مقاصد سمجھ رہے ہیں زائد چیزیں فالتو چیزیں رونا دھونا ہے فالتو زائد چیزیں اس کو مقصد سمجھ رہا ہے آدمی اسی کے اب دل ہاں جی یہ بھی زائد چیز ہے تو اس نے زائد چیز کو مقصد بنایا ہوا ہے اس لیے یہ پریشان ہو رہا اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی کا خیال ہوتا ہے کہ بس جذبات احساسات سارے مر جائیں گے سب اسلام اس کو سب ہوگی اسلام لال کو سمجھتا آدمی جذبات احساسات مر جائیں اگر تمہارے فاروق ہے اللہ عدم نے تو سال میں شروع میں آپ کی شہادت ہے نا زندگی آخری سالوں میں سے اپنے ایک غلام سے کہا کہ فلاں جگہ جاؤ اور میرے لیے ایک باندھی خرید کر لیا خرید کر لے آئے پھر نکال اس کو آزاد کر کے اس کو باندھی پر صدقہ ہی ہوتا ہے اس کو آزاد کر دیا اس کو آزاد ہوگی امام شہری کو شریف ہوئے اس کو آزاد کر دیا کیونکہ کیا ہوا کہ باندھی کی چاہت ہوئی کہ اور کی چاہت ہوئی تو اس کا ہی نہیں ہوئی اس عمر میں اور پھر جو ہے نفس کی چاہت کو کچلنے کا بھی ارادہ ہوا چاہت کو پورا کر لیا بادی خرید لے کچلنے کا بھی ارادہ ہوا تو کر دیا اور رضی اللہ کی ایک سائز سال کی عمر میں اگر ہاں جی۔ نئے رضی اللہ کی تو ایسی جذبات کا مرنا یہ لا نہیں ہے بات انسان کے حیات کے ساتھ لگے رہے آخر تک لگے رہے اوسا خوشی غم ہاں؟ اور کہتے ہیں کہ تھا پرانا بڑا کامل ہے بڑا اللہ کونا ہو گیا ہے کیا بات کہ بیٹا مرا کوئی ذرا سری نہیں ہو یہاں کے ماگل بزرگ سر نے کہا کہ اس کو غلبہ حال کہتے ہیں اس وقت اس سرکار کا غلبہ حال ہو گیا ہے نشہ سے ہوا ہے جڑا ہوا ہے کسی کو محسوس نہیں ورنہ عام بات یہ تھی کہ غم نہیں محسوس ہوتا اور ہوتے بھی لیکن جتنا اللہ نے بتایا ہے جتنی شریعت نے بتایا اس حدود میں تو یہ درست نفسیات نہیں ہے غم ہی نہیں اس طرح غم ہونے نہیں چھوٹ جائے اگر آدمی اپنی اولاد کے سارے مفادات ان کی ساری ضرورتوں کو فارغ ہو بچے گھر ٹانگ ٹوٹی وہ رو رہا ہے اور ماشاء اللہ ماں بدولت کو ہوگا بھی نہیں ہو رہا ہاں۔ وہ بیچارے کا مفاد تو ضائع اگر ساری رحمت اللہ کے مریض تھے تو کئی دفعہ سنایا واقعی کو بار بار سنانے سے فائدہ ہوتا نہیں ایک عالم ان سے بیت ہوئے اور بیت ہونے کے بعد گیا ان کا بیٹھا بیمار بیت ہونے میں شروع ہوتا ہے کہ اس وقت تاجر کو اٹھنا ہے اس وقت موقف پڑھنا ہے اس وقت ذکر کرنا ہے جاری ذکر کرنا ہے باغ باغ کرنا ہے یہ ساری باتیں اس کو معمولات کہتے ہیں کہ آدمی کی ترقی معمولات کی پابندی سے ہوتی ہے واقعی ترقی معمولات کی پابندی سے ہوتی ہے یہ چلے گئے معمولات کی پابندی شروع کی بیٹھا بیمار بیمار ہو گیا بیماری کے شروع رات میں روتا تھا ان کو سونا نہیں رہتا تھا کلو سو نہیں سکتے تھے تو تاریخ نہیں پڑ سکتے اب ان نے بیٹھے پر غصہ کرنا شروع کر دیا وہ ڈانٹ کی تھی ہر وقت رونا شروع کی رکھا ہوا ہے ہر وقت رو رہا ہے پریشان کر رکھا ہے خیر ایک رات بیٹا جو ہے مر مر مر گیا گیا گیا اب تھا باپ بیٹا تو تھا باپ کا دکھ ہوا ہے تو بڑا غم ہوا میں نے لکھا تھا رحمت اللہ علیہ کو مجھے کیا پتا تھا کہ اتنا بیمار تھا اور اس کو تکلیف تھی اور میں اس کی ڈانٹ ٹپڑ کر رہا تھا اور یہاں تک کیا آخر میں تکلیف میں اس کی موت ہی ہو گئی اور مجھے پتہ نہ چلا تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ چلو وہ تو مر گیا لیکن میں انسان بنا گیا تو اس وقت تو بھائی حاضر پڑھنا جو ہے وہ حال کا مر نہیں تھا اس وقت تو اس بیٹے کی بیماری کا تو مس کرنا حال کا تھا اٹھتے ہیں اس کو بیٹھتے دور ہو رہا ہے کراتے مسئلہ معلوم کرتے ڈاکٹر کے پاس لیتے پیسے نہیں تھے قرض لیتے قرض کو نہیں ہے تو کرتے جب تکلیف ایسی ہو کہ جو اس طرح کو جا رہی ہو پیسے بھی نہ ہو قرض بھی کوئی نہ دے رہا ہو سوال کرنے کو کم اس وقت بجائے تاجر کے اور معاملات کے یہ بات یہ لائی تھا ہاں؟ لائی اس میں تھا میں چلو وہ تو مر گیا لیکن تمہیں انسان بنا گیا اس چلے یہ انسان بننا کمال ہے ہاں؟ حاضر کا پابند بننا تو کمال کمال درجے سامنے انسان نہیں بنا ہے تاجر پڑنے والے فیصلے بہت ہیں ہاں؟ تو اس کے نتیجے میں کہتے ترس حاصل نہیں ہوا انسان سے نہ بنانا تاجو گزار بن گیا سبحان اللہ تو وہ مقاصد جی مقاصد کو سمجھنے سے آدمی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور آدمی ہم ادھر کچھ ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری جگہ سے تیسری جگہ حالانکہ جس جگہ آدمی بیت ہو گیا یہ ایک ادارہ ہے ہاں جی؟ ادارے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ریکگنائز ہے کہ نہیں ہاں جی؟ رجسٹرڈ ریکگنائز ہے کہ نہیں اگر وہ رجسٹر ریکگناز ہے تو اس سے آپ کو ڈگری ملنی ہے اور وہ ڈگری آپ کی ویلڈ فلی ویلڈ ڈگری ہے پوری طرح کارآمد سرد ہے اس پر آپ کو نوکری ملتی ہے تو کی ساری باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ دادا صاحب کے ادارے میں تعلیم زیادہ اچھی ہو رہی ہے کم اچھی ہو رہی ہے وہ اتنا پھر اس کا شمار نہیں ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ باپ نے کتنی پابندی کی ہے کتنی محنت کی ہے جتنی پابندی محنت کی آپ نے تو آپ کا کام ہو جائے گا ایک دفعہ ہمارے پتر کو پدر بابا جی صاحب جو آئے ہوئے تھے آپ گئے تھے ہمارے ساتھ سو روپئے تو نہیں گئے تھے بہت خدا آ رہی تھی پچیس سال اس کی پڑے ہاں جی؟ بہت خدا آ رہی تھی اور بیٹھ کے ٹوٹ پڑ رہے تھے لوگ سوچے میں نے کہا کہ ان کو بیٹھ کے مقاصد کا پتہ ہی نہیں ہے خیال ہے کہ ہاتھ میں آدمی سارا کام ہوگا بھائی تو آپ نے ایک ادارے میں داخلہ لیا ہے اب آپ کو وار ماہ بار آمد رفت کرنی ہے آپ کو اپنے حوال بتا کر جو ہے تو اس کے اصلاح علاج پوچھنا ہے اور تفصیل بتا کے اس عمل کرنا ہے آپ جو ہے تو ایک آدمی کے پاس ایک آدمی کو وقت ہی نہ ہو تربیت پھر کیسے ہوگی آپ کی آمد رفت نہ ہو سکے ہمارے مولانا شریف سالمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آخری عمر میں بیت کرنا بند کر لیا بھائی بیت کا مطلب مجھے تربیت لینا اب میری عمر میری صحت نہیں ہے میں کیا کروں پھر بھی لوگ بہت اسکار کرتے ہیں میں کہتے ہیں کہ بیت تو میں کر دیتا ہوں کر لیتا ہوں لیکن میرے کسی خلیفہ کے آپ والے ہوں گے آپ کی تربیت کریں تربیت لینی ہوتی ہے اور سارا سارے کام جو ہے وہ صحیح نہیں صحیح صحت صحیح عقل اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں صحیح بات ہے کہ یعنی وہ فیض نظر ہے یہ ساری باتیں ہیں اپنے کپڑے سب کے اپنے کپڑے ٹھیک ہیں لیکن کام تو شیخ کو بھی کرنا پڑتا ہے اور کو بھی کرنا پڑتا ہے آپ نے ہیں ان کے حال حوال کے بارے میں کچھ کچھ تو خبر لے سکے آگے ہاں جی۔ خبر لے سکے تو اس کے لیے وقت چاہیے وقت تو لگتا ہے نا ہاں جی۔ تو اس میں محنت کرنی پڑتی ہے محنت کرتا ہے آدمی تو اللہ کرتا ہے کہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے آج بات کو سمجھنا ہے پھر اس پر عمل کر کے پابند ہونا ہے سمجھ جائے آدمی پابند ہو جائے پابندی کا کرتا ہوتا ہے اس کے بعد اللہ تبارہ بڑا فائدہ نصیب فرما دیتا ہے کام کرنا پڑتا ہے بعض رات کا کیا مجلس میں کیوں جایا کرتے ہیں یار سر ریلیکس <laughs> آدمی بہت ریلیکس ہو جاتا ہے <laughs> بہت طبیعت آدمی کی بحال ہو جاتی ہے تو بادشاہ ریلیکس ہو رہا تھا وہ کیا جی لیکن ریلیکس ہونے پر تو کر سکتا ہم نہیں بند نہیں ٹائٹ ٹائٹ ہونا پڑتا ہے کوئی حضر کرنے کے لیے تو کار بند اور پابند اور ٹائٹ ہونا پڑتا ہے ہاں جی۔ تو اختر صاحب آئے تو یوروپ میں کیا کر رہے امریکہ میں کیا کر رہے تھے گٹار کے ساتھ اللہ کر رہے تھے آج کیسے بڑا آدھی بڑا ریلیکس ہو جاتا ہے جی بڑا اس پر آپ کو لطیفہ دو لطیفے سنا ہوا آپ کو موجود عجیب ہماری ایک کراچی کی تشکیل تھی تو اس میں اس زمانے میں یہ پابندی نہیں ہوتی تھی کہ اپنے ساتھ آدمیوں کو نہ لونا جو جہاں سے تیار ہو گیا اپنے ساتھ چلا لیا جسے کر لیا اتنی سخت پابندیاں نہیں تھیں ہم مسئلے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی بڑی عمر کے اچھے خوش پوش شکل و صورت صحت کے اچھے کپڑے ہوتے آ گئے میں آپ کے ساتھ تین دن لگانا چاہتا ہوں وہ بیٹا ان کا سے تعارف کرایا کہ یہ ہم لوگ کو آرٹ کے والے ہیں والد صاحب میرے یہاں ایس پی ہیں اور یہ تین دن میں نے چھٹی آپ کے ساتھ ٹھیک ہے لگائے نے ایک دن لگایا دوسرے دن لگایا کم میں جی واپس جا رہا ہوں کیا بات ہے جی انہوں نے کہا جی میں بلڈ پریشر کا مریض جب بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے میں چھوٹا میں آ جاتا ہوں اللہ کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جاتا ہے یہ سب ٹھیک نہیں میں کہا فکر نہ کریں ہمارے ساتھ رہتی ہے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوا کرتا زیادہ ہوا کرتا ہے کیونکہ میں لیتا ہوں کام ہر ایک آدمی سے ہاں جی، ہر ایک آدمی سے کام لیتا ہوں اس کو ڈرا کام پر ہاں جی، کب صحت مند آدمی ہے اتنی سیر کا آدمی ہے ہے تو ہماری پیٹ چالو کرتی ہم کہتے ہیں ہر ایک آدمی سے ہم بھی کام لیں کہ دن کو فائدہ ہو اور اس کو بھی فائدہ ہو اس کو آخر کا فائدہ ہو بلڈ کا فائدہ تو ڈاکٹر سے کرایا تمہارے ہاں جی، پاس آئے ہوئے تو خیر جلے ایک بار یہ میرپور خاص کی تھی وہاں ایک سفید ریش آدمی بڑی عمر کے اچھے شائستہ آدمی پر اٹھائے ہوئے ساتھ بیٹھا ہے آخر میں ہمارے والے کا دیا میرے والد صاحب نے فارغ تاثیر عالم ہے خطیب ہے میرے پر اور آپ کے ساتھ سات دن جلائے ٹھیک ہے ان کا ایک دن گزرا ان میں تفصیلی ہدایات وغیرہ نہیں کھانا کیسے پکاؤ گے مسالہ کیسے ڈالو گے ساری سارے ٹھیک ہے جیسا آیا ہوا آدمی جیسے پابندی لگاتے ہم کریں گے جو سلوک ہمارے پاس اس کے لیے مجھے کریں گے تو میں دو ایک دو دن گزارے نے کہا میں ڈاکٹر صاحب نے میں ہوں کیوں جی میں مریض آدمی ہوں جب بیماری بڑھ جاتی ہے میں بعد میں نکل آتا ہوں اللہ کا ٹھیک ہو جاتی ہے سب ٹھیک نہیں ایسا کرنا کریں آپ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا بیماری زیادہ سکتی کہ تعلیم سے لیتے ہیں کام جو وقت دیا تو اس کا بھی آپ سیر چاہتے ہیں آرام کرنا چاہتے ہیں آپ اور جگہ جا کر آرام کریں اتنی کہ سروس ہے کیا بس گڑا جائیں جو تھکا تھکایا گا ایک اور آپ کو رہے لاہور کے ایک کارخانہ دار تھے حافظ صاحب حافظ افضال صاحب وہ ایک دفعہ ایسے بڑے سمجھدار بڑے ہوشیار آدمی بڑے کام والے آدمی تو آ گئے اور ہم نے رائی بڑھ کے جو ہمارے مسلموں میں سے بھائی آپ صاحب ہیں انہوں نے اس کو بٹھایا کہ ہمارا کام کا سمجھدار آدمی ہے تو اس کو چالیس سے دیے ہیں تو اس سے کام لینا ہے کام کا آدمی ہے اسے بٹھایا صاحب صاحب ایسے کرو گے ایسے کرو گے ایسے کام کرو گے ایسے کرو گے ایسے کرو گے جب تفصیلی اس کو تفصیلات بتائیں جیسے آپ لوگ بریفنگ بھی آئیں تو اس کے بعد اس نے کہا کہ اس طرح تو کر جیسے آپ بتا رہے ہیں تو کام کرنے سے اچھا خاصا دماغ خرچ ہوگا سے کہا دماغ دماغ نے کارخانے کے لیے رکھا ہوا ہے دماغ تو وہاں خرچ کریں گے آرام کرنے کے لیے یہاں آئیں گے کہ بھائی جہاں بھی دماغ خرچ کرنا پڑے گا دماغ کو جہاں بھی خرچ کرنا پڑے گا ایک دفعہ اربوں کی جماعت تھی میرے ساتھ انہوں نے میری شکایت کی اس نے بتا تنگ کیا کہا ہوا تھا کہ دیکھیں بھائی مسئلہ یہ ہے میں صبح ناشتے کے بعد فون شروع کھاتا ہوں کام اور آرام کے فقط میں دو وقت دیتا ہوں ایک زور کی نماز گرمیوں وقت موسم زور کی نماز ڈیڑھ بجے جاتی کھانا پہلے کھا لیا بعد میں کھا لیا اس اثر تک لیٹے اور دوسرا شاہ کے بعد آپ کی حاجت تک لیٹتے ہیں فجر تک لیٹتے ہیں باقی نہیں کھا رہا باقی ماشاء اللہ بستر اٹھا رہے ہوں لیٹ رہے ہیں ہمارا وقت تو ہمارے ایک اگر ہاتھ پا گئے مولانا احمد جان صاحب لکھی مروز وہ کہا تھا تبلیغ کے کام میں دنیا کا غم ختم ہو جاتا ہے جن کا غم ملن نہیں ہوتا ہے بیگم ہو جاتا ہے <laughs> بیگم سوئے کھائے پیے بس ہی مزے جی، دنیا جو کام کی اور اس کی تھکاوٹ اتارنے کے لیے آدمی جاتا ہے سبارہ تو تکلیف ہوئی بس اب آرام کرو مزے کرو سبحان اللہ تو وہ تو کام کرنے سے محنت کرنے سے ہی کچھ حاصل ہوتے ہیں محنت کرنی پڑتی تو ہم ایک انٹرویو لے رہے تھے آدمی بھرتی کرنا تھا اور اس کے لیے ایک برطانیہ سے پی ایچ ڈی کی لڑکی کا اور ایک ہمارا یہاں کا اندر کیا ہوا تھا ہم نے انٹرویو لیا تھا وہ لڑکی پیدل بالکل سبجیکٹ پیدل کچھ نہیں آتا مجھے بڑی حیرت تھی میں نے کہا یہ نہیں ایچ ڈی اتنی کمزور کرنے کہا جی وہاں کی پی ایچ ڈی میں کورس ورک نہیں ہے کورس ورک نہیں ہے اچھا میں نے کہا ریسرچ پہ خدا لیجیے آپ کو آ رہی ہے تو میرے پاس ڈیڑھ سو کی کلاس ہے میں تو میں نے کوئی ریسرچ نہیں کرانی ان کو سبجیکٹ پر میں وہ آپ کو آتا نہیں ہے تو میں کیا کروں تو کورس فرق نہیں تو کورس فرق سے گزرنا ہوتا ہے سے گزرنا ہوتا ہے محنت کرنی ہوتی ہے مشقت کرنی ہوتی ہے امال میں لگنا ہوتا ہے اپنے آپ کو پابند کرنا ہوتا ہے کچھ نفس کی چاہتے اس میں ختم ہوتی ہیں کچھ ہوتی ہیں دل چاہتے ایسے کرو اس کے خلاف کرتے ہیں ایسے کرو اس کے خلاف کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے اللہ تمہارے کو فضل کروانا بات پوچھتے ہیں آپ سے پوچھیں گے چلو صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آئیے صاحب سنا آپ نے حج کرے جی۔ میرے کڑے ہائیسٹی گی ماشاء اللہ